امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کے لیے ٹھہرے رہے وہ آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ نہ سکا کہ پہلے کیا ہے اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا ہے آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو کوئی حرج نہیں پھر ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا نہ چلا اور میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق جس میں تقدیم یا تاخیر کی گئی نہیں پوچھا گیا مگر آپ نے یہی فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھپن